حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ قریب تھا آپ کے انگوٹھے کانوں کی لوموں یعنی نچلے کنارے کے برابر ہو جاتے سنن نسائی حدیث نمبر آٹھ سو تراسی